ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو ہم کے مارا دل کے سہارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو ہم کے مارا سے جھو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یار جھمو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو بھی کے آنے کی خوشی ہے مل کے جھوم ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھوم ہم کے جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو بارہ ماہ ماہر محبت میرے لکالت ماہر محبت رسالت صاحب ساہتے عظیم ان کے آنے کی خوشی ہے کہ یارو جھومو جھولو ان کے آنے کی خوشی ہے کہ یارو جھومو جھولو ہم کے مہاراج کے گارہ دیتا ہارا جھو جھومو جھونو ان کے آنے کی خوشی ہے کہ یاروں جھنجھو جھلو کپروشی گئی ساری دنیا اندر مشرق مغرب دنیا گیا نور کی نور ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھوم ہم کے مارا دل سے گارا بیٹا ہارو جھومو کے آنے کی خوشی ہے میں کے یارو جھوموں جھوم ان کے آنے کی خوشی ہے میں کے یارو جھوموں جھوموں سب کچھ جانے دیکھے بڑی دو پری غیب کی خبریں دینے والا کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یاروں جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یاروں جھومو جھوم ہم کے جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یاروں جھومو ہاں دو جگ کا سردار جان سکارا خلق کا پیارا جان سکارا رحمت عالم رحمت کی سرکار ان کے آنے کی خوشی ہے ویسے یارہ جھوم جم ان کے آنے کی خوشی ہے ویسے یار جھومو جھوم ان کے مارا آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو جب آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو چھوڑ گئی کر آیا سمجھ مرے تر لائے علی مسا ہم جا کر لائے کر پیارا رسول کریم ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو نن دل کا جھولا آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو ہم ان کے مارا دل سے یارو میں سہارا جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو